وسلم تسليما كثيرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال له رجل رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب قال لا بالسلامت یہ بات ہے جو حضرت عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے قائم فرمایا بابو ماجا کی تصویر کی آواز بھی سنو یعنی گناہوں کے برے نتائج سے ڈرانے کے بیان کی اس سے متعلق کچھ احادیث اور آثار صحابہ و تعبین کے اس باب میں نقل کیے پہلا اثر حضرت عبداللہ حضم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رات بھائی تھے حضرت عباس حضور کے چچا تھے اور یہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن عباس اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں بہت کم عمر تھے جب آپ کا وشال ہوا تو ان کی عمر تقریباً دس سال کے قریب تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم سنی کے باوجود علم کا بڑا اونچا مرتبہ ان کو عطا فرمایا اور وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ ہوئی کتاب اور سخت الدین دین کہ اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما اور دین میں ان کو سمجھ عطا کرنا تو عمر تو دس سال کی تھی جب حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے دس سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے لیکن ایک تو اس زمانے کی باتیں اپنے دل و دماغ پر نقش کی ہوئی تھی اور پھر اس آپ کے وسال کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ سرکار دوارے صلاحیت دنیا سے تشریف لے گئے لیکن بڑے بڑے صحابہ کرام ابھی تشریف فرما ہیں تو ان کی خدمت میں جا کر ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کی احادیث حاصل کروں گی چنانچہ لوگوں کے پاس جاتے ایک ایک کے پاس جانے کے لیے سفر کرتے مشقتیں اٹھاتے اور یہاں تک کہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے علم حاصل کیا اور اس مقام تک پہنچے کہ آج ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے کہ سارے مفسرین کے امام ہیں حضرت عبداللہ صاحب کیونکہ نبی کریم صاحب نے یہ دعا دے دی تھی اللہ ان کو کتاب اللہ کا قرآن کریم کا علم بتا سکتا تو امام وہ تفصیل قرآن کریم کے بعد میں ان سے زیادہ قابل اعتماد بات کسی اور کی نہیں تو وہ ان کا قول ہے یہ جو امام عبداللہ مبارک نے نقل فرمایا کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا حضرت عبداللہ عباس اللہ تعالیٰ کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے جو عمل کو کم کرتا ہے عمل کم کرنے کے معنی یہ کہ نقلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتا معمولی سے اپنے نواف تھوڑا بہت جو کچھ پڑھ لیے تو پڑھ لیے ورنہ پڑھائی واجبات پر اتباع کرتا ہے اور نواس زیادہ نہیں پڑھتا نقلی اعمال زیادہ نہیں کرتا بہت بہت زیادہ وزیر رقبی نہیں کرتا لیکن ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی کم ہیں نسلی عبادتیں بھی کم اور گناہ بھی کم تو وہ شخص آپ کو زیادہ پسند ہوگا یا وہ شخص جس کی نسلی عبادتیں بھی زیادہ اور گناہ بھی زیادہ نسلی عبادتیں جو خوب کرتا ہے تاجر پڑھ رہا ہے اسلام پڑھ رہا ہے ابابین پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تصویر اور ذکر میں مشغول ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے تو ان دونوں میں کون بیٹا ہے اس کا عمل کم مگر گناہ بھی کم اس کا عمل زیادہ مگر گناہ بھی زیادہ دونوں میں کون بہتر تو حضرت عبداللہ عباس عظہروں نے جواب دیا کہ لا عادام ہے یعنی گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا یعنی گناہوں سے آگے محفوظ ہو جائے یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے برابر دنیا کا کوئی عمل نہیں یعنی نسلی عبادتیں اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے تو مخصوص بتانے کا یہ ہے کہ یہ نسلی عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ اپنی جگہ بڑی فضیرت کی چیز ہے لیکن ان کے بھروسے پر انسان یہ سوچے کہ بھائی میں تو بہت اپنی عبادتیں کرتا ہوں لہذا گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر نہ کرے یہ بڑے دھوکے کی بات ہے اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے حفاظت گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے اس کے بعد اگر فرض کرو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتیں کرنے کا موقع نہیں ملا کوئی گھاٹا نہیں اللہ تبارک بتا رہا کہ ان وہ مقبول ہو لیکن ابھی وارش بھی خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گنا بھی بہت کرتا ہے تو اس کے نجات کا کوئی کوئی جات کی کوئی ضمانت نہیں وہ خطرناک معاملہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دھیان بہت کم ہو گیا جب کسی کو دین کی طرف چلنے کا دائیا پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو فکر اس کی ہوتی ہے کہ بھائی ذرا مجھے کچھ معمولات سکھا دیے جائیں کچھ وظیفے بتا دیے جائیں کچھ اوراد افسرا تعلیم کر دیے جائیں کچھ افزار بتا دی جائیں نقری عبادت کیسے کروں کس وقت کروں چند ظاہری معاملات ہیں جن کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور اسی قسم میں لگا لگایا ہے لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کتنے کام پناہ کے ہو رہے ہیں اللہ تبارہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار متدین لوگوں کو دیکھا کہ سب اول کے پابند ہیں مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں کو اور کے پابند ہیں اور نبلی عبادتیں اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تحجد بھی پڑھنے والے اشراف میں پڑھنے والے لیکن اس کی فکر نہیں کہ گھر کے اندر جو گناہوں کا بازار کر رہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے خود بھی نبلے میں پڑھی تحجد بھی پڑھا صبح کو اشراف میں پڑھا سب کچھ ہوا بازار میں چلے گئے تو وہاں حلال و حرام کی فکر نہیں گفتگو ہو رہی ہے تو جھوٹ کی اور غیبت کی فکر نہیں اور اپنے گھروں کے اندر اگر ناجائز محرمات محرم اشیاء آئی ہوئی ہیں تو اس کی کوئی فکر نہیں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں ناجائز پروگرام دیکھے جا رہے ہیں گانے بجانے ہو رہے ہیں اور اس کی طرف دھیان نہیں اور کہتے ہیں کوئی غریب بہت بڑا جا پڑے تو یہ جتنے گناہ ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے لیے مہلک ہیں ان سے بچنے کی فکر پہلے اس کی مثال کو سمجھو کہ جتنی اپنی عبادتیں ہیں چاہے وہ نماز ہو دلاوت ہو ذکر و تصویر ہو یہ تانک ہے جیسے کہ کوئی آدمی تقویت کے لیے اپنی جسم جسم کی تقویت کے لیے کوئی تانک استعمال کرے یہ تانک ہے اس سے حاصل بتا ہے اور گناہ یہ زہر ہے تو کوئی آدمی طالب بھی خوب کھائے اور زہر بھی خوب کھائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ طالب اس سے اگر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا زہر اثر کر جائے گا اور اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا اور ایک آدمی ہے جو طالب والد تو کچھ نہیں کھاتا اپنا راشد دار روٹی کھاتا ہے لیکن وہ چیزیں کہ جو مضر صحت ہیں جو زہر ہے جو صحت کے لیے مضر ہے ان سے پرہیز کرتا ہے کھا رہا تو وہ آدمی صحت مند رہے گا ہمارے نے کوئی ٹانک نہیں کھایا اور یہ آدمی جس سے جو صبح چار ٹانک کھاتا ہے اور ساتھ ساتھ مجھے صحت چیزوں سے پرہیز بھی نہیں کرتا وہ لازمن بیمار پڑے گا ایک دن ہرا تو یہ بالکل یہی مثال ہے نسلی عبادتوں کی اور گناہ لہذا فکر سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے گنا نکلے گنا نکلے معافیتیں نکلے منکرات نکلے جب تک یہ نہیں نکلتے تو یہ چیزیں تمہارے لیے اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی اسی لیے حقیقت المسلمان آشمنی داستان میں صلی اللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جب ان کے پاس فرصت آتا اپنی اصلاح کے غرض سے تو آج یہ طریقہ ہو گیا کہ جب کوئی آدمی گیا کسی کے پاس اتنا تعلق قائم کیا کوئی کسی شہر کے پاس گیا تو وہ اپنا اس کو معمولات بتا دیتا ہے کہ یہ معمولات انجام کیا کرو یہ ذکر کیا کرو یہ تصویر بڑھا کرو لیکن حضرت کے یہاں معمول یہ تھا کہ وہ افغان اور تصویرات اور معمولات یہ بات کی بات پہلا کام یہ ہے کہ گناہ چھوڑ چنانچہ سب سے پہلا قدم اس راہ میں ہے توبہ تکمیل توبہ جس کی پہلے بھی تفصیل کر چکا ہوں اجماعی توبہ تفصیلی توبہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے گناہ جو کچھ جسے ہو گئے ہیں تو ہو گئے اپنے رانا سے معاف کروا لیجیے آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں ہو عزم کرے توبہ اور آئندہ کے لیے اہتمام کرے گنا سے رکھ اور گنا بھی یہ نہیں کہ جو چند گنا مشہور معروف ہیں بس ان سے بچنے کا اہتمام کر لیا نہیں گنا تو ہر ایک گنا گنا ہے قرآن نے فرمایا و ظاہر اسمی و باطنا ظاہر کے گنا بھی چھوڑو اور باطن کے گنا بھی چھوڑو دونوں گنا چھوڑو اندر ابھی نا تریفون اور اسما سی اس واقعہ یا تریفون جو لوگ کہ گناہوں کا احتکاب کرتے ہیں چاہے وہ ظاہر کے ہوں یا باطن کے وہ ان کو بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن سزا دی جائے گی ان اعمال کی جو وہ یہاں پر کیا کر تو کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی طرف سے بے توجہ ہی برتی جائے نہ ظاہر تھا نہ باطن یہ نہیں کہ چند موٹے موٹے گناہ نے چھوڑ دیے اور اور باقی کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے مسجدوں کے اندر ہو رہی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور باطن کے گنا یہ حسد ہو رہا ہے پمز ہو رہا ہے تکبر دل میں بھرا ہوا ہے پھر مال کی اور حب مال اور حب جا اور حب دنیا یہ بھری ہوئی ہے تو یہ تو گناہ چھوڑنا ہو جو بھی گناہ ہے اللہ بتا وغیرہ جس کو منع کیا ہے وہ گناہ چھوڑنا ہوگا اس کی طرف دھیان اس کو طرف اور بھائی میں آپ کر دوں کہ یہ گناہ چھوٹ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک انسان اپنے ماحول کی درستی کسی فکر کر وہ سب یہ چاہے کہ بھائی میں تو گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں بیوی جا رہی ہے غلط راستے پر بچے جا رہے ہیں غلط راستے پر تو اس کی طرف دھیان نہ کرے توجہ نہ کرے تو یاد رکھو کہ اس طرح کبھی بھی گناہ نہیں چھوٹ سکتا تو ہاں کتنا ہی بچنا چاہو لیکن جب گھر میں ماحول ایسا ہے اور بیوی بچے پاس جا رہے ہیں اور ان کی طرف تمہیں فکر نہیں تو ایک دن وہ تمہیں ضرور مبتلا کر دیں تو جتنا انسان کا خود اپنا کرنا ضروری ہے اتنا ہی خواتین اور اتنا ہی بچوں کا اپنے گھر والوں کی فکر دھیان یا کسی وقت بھی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو خاص طور سے خواتین کا کردار اس بات میں بڑا ہی اہم ہے کہ اگر ان کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رحمت سے پیدا فرما دے کہ ہمیں اپنی زندگی وہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارنے یا گناہوں سے بچنا ہے تو عورت جو ہے وہ گھر کی بنیاد ہوتی ہے اگر اس کے دل میں ایک دائیا پیدا ہو جائے اللہ کی اطاعت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تو پورے گھر پورا گھر سمجھ سکتا ہے اور عورت کا یہ حال ہو کہ پردے کی فکر نہیں ہے سر کھلا ہے اور بال کھلے ہیں اور فوائد کے اندر ذہن لگا ہوا ہے اور فضولیات کے اندر منہمک ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو خواتین کو ذمہ خاص طور پر یہ ذمہ داری آئے گی کہ گناہوں سے چھوڑنے کی فکر تباہ بتانا آپ کے یہاں جمال ہے میں پیدا کرنا آج یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو فرمایا کہ گناہ سے بچنے والا چاہے نقلی عبادتیں نہ کرے تو وہ کامیاب ہے اور گناہ کرنے والا چاہے نقلی عبادتیں کرتا ہو نہ کام اللہ کے ہاں مقبول مقبول تو یہ سمجھ لو کہ یہ گناہ کیا چیز اور اس گناہ کے کیا عواقب ہوتے ہیں جیسے بال قائم کیا انہوں نے کہ اس کے عواقب سمجھنے کی ضرورت ہے گناہ کے معنی ہے نا فرمانی نا فرمانی حکم دیا کہ یوں کرو وہ کہنا میں نہیں کرتا بڑے نے کہا کہ یہ بات سے بچو اسے کہا میں ضرور کروں گا یہ نافرمانی اس کا نام ہے گناہ اللہ کی نافرمانی تو اللہ کی نافرمانی کا کہ اثرات اتنے دور رکھ ہیں اتنے خراب ہیں اتنے برے ہیں کہ اس کا شمار کرنا مشکل ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا اپنا محسن جس نے انسان کو وجود بخشا ہر وقت انسان اس کی نعمتوں میں نہا رہا ہے سب سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ نعمتیں اس کے اوپر مزدور ہے ایک ایک نعمت کا اندازہ کرو سب سے لے کر پاؤں تک جو آزاد لگا رہے دے رکھے ہیں ایک ایک پل کی کتنی قیمت ہے اور کتنی اہمیت ہے اور کتنے بڑی عظیم نعمت ہے کیونکہ مفت ملی ہوئی ہے اس واسطے اس کی قدر نہیں اگر کسی کو گزارا کرے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے سب بالغوں میں کتنا بڑا نقصان ہوا کتنی نعمتیں اللہ کا بتا رہے ہیں اور آپ اپنی نعمتوں میں جھانپ رکھا ہے یہ آپ کتنی بڑی نعمت یہ کان کتنی بڑی نعمت یہ زبان کتنی بڑی نعمت یہ صحت کتنی بڑی نعمت یہ رزق جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کتنی بڑی نعمت ان نعمتوں میں جس ذات نے نہایا ہوا نہلایا ہوا ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ چند باتیں میری طرف سے ہیں ان سے پرہیز کر لو وہی تم سے نہیں ہوتا تو گناہ کی سب سے بڑی خرابی تو احسان فراموشی نہ شکری اور صرف کا ادا نہ کرنا یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ بچائے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا کہ جب آدمی پہلی بار کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے کیا حقیقت ہے اس نقطے کی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور جب دوسرا کوئی گنا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے تیسرا کرتا ہے تیسرا لگا دیا جاتا ہے اگر وہ اس دوران توبہ کر لے اور واپس آ جائے تو یہ نقطے مٹ جاتے لیکن اگر وہ مسلسل گناہ میں مبتلا رہے اور ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا مستقل کرتا ہی چلا جائے کرتا ہی چلا جائے تو یہ نقطے جو اس کے دل پر لگ رہے ہیں وہ ہوتے ہوتے اس کے پورے دل کو گھیر لیتے اور پھر زنگ کی صورت کیا کر اللہ بچہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے جہاں کہ اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دل کو زنگ لگ گیا اللہ بچائے تو اس کے بعد اس میں حق بات کو مانگنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی اللہ بچائے غفلت کا وہ عالم کاری ہوتا ہے غفلت کا وہ عالم کاری ہوتا ہے کہ اس کے بعد گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں برے برائی کے برے ہونے کا احساس نہیں اور اس کا اس کے مقاصد کا بالکل ادرا کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی عقل گویا ماری جاتی ہے جب زنگ لگ جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ جائے تو خطرناک بات تو یہ اگلی حدیث آ رہی ہے وہ بھی اسی میں حضرت عبداللہ اللہ مسرود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ان مومن لگانا دم بہو کا نہ جفاق و انتخاب مومن جو ہوتا ہے جس کا بھی گنا کا عادی نہیں بنا وہ تو گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹنے والا ہے اتنا اس کو برا سمجھتا ہے اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے اتنا اس کا سدما ہوتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے کیسے سرد ہو گیا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے اس کو مومن اور اللہ بچائے فاطل و فاضر اس فاطم و فاضر کا حال کیا ہوتا ہے کہ گناہ کیا تو زیادہ سے زیادہ ایسا ہوگا جیسے ناک پر ایک مکھی بیٹھ گئی اس کا کر کے اڑا دیا یعنی کوئی ندامت نہیں کوئی شرمندگی نہیں کوئی دل کا برا سمجھنا نہیں وہ ایک برا کی مکھی بیٹھی اڑا دیا اللہ بتائے اس انجام سے کہ جب آدمی گنا کو اس طرح کرنے لگے جیسے مکھی کو اڑا دیا جب مکھی کو اڑانے کی بات یہ ہے یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کے دل میں تو پھر بھی کتنا ہی فاقر فاقر ہو اگر صاحب ایمان ہے تو کبھی نہ کبھی دل میں ایک ملامت پیدا ہوتی ہے ارے کیا کر کر گزرا یہ جو ذرا سی ملامت ذرا سا کانٹا ذرا سی چنگاری دل میں ہے اس کو تعبیر کیا کہ وہ ایسی ہوتی ہے جیسے مکھی بیٹھ گئی لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا اور اس طرح کے اڑا دیتا ہے کہ وہ گئی اور پھر اپنے کام اور جس کا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکات عطا فرمائی ہو تو گناہ اس کے لیے بہار ہوتا ہے اگر کبھی غلطی سے سردر ہو بھی گیا تو اس کے پر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ جو انسان کو غم میں سروے میں مبتلا کر دیتا ہے گناہ تو گناہ ایک اگر کوئی نیکی کرنے کا موقع تھا وہ چھوٹ گیا اس کے اوپر بھی پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے غم کا کیا ہے یہ نیکی کرنے کا موقع تھا مجھ سے چھوٹ گیا فرماتے ہیں کہ دل کھلانے کم بوت بر دلے ہزارہ خزانہ بوت جہاں دل کے باغ میں سے ایک چنتا بھی کم ہو جائے یعنی نیکیوں کے کرنے کے مواقع میں سے کوئی ایک نیکی نہیں کر سکا تو بر دلے ہزارہ خزانہ بوت تو خالد کے دل کے اوپر ہزار پہاڑ غم کے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہائے یہ نیچے چھوٹ گئی تو نیچے چھوٹنے پر اتنا غم ہو رہا ہے تو گناہ اگر سرگرم ہو جائے اس پر کتنا سزما نہیں ہوگا کتنا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا یہ حال ہوتی ہے لیکن اللہ بچائے جب وہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں لکے چلے جاتے ہیں تو پھر آخر میں جا کر وہ بکیاں اڑا دیں کوئی سدمائی نہیں کوئی غم نہیں کوئی تکلیف ہی نہیں تو اس واسطے گناہ کی خاصیت ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو غافل غفلت کی طرف لے جاتی ہے دل پر پردے ڈالتی رہتی ہے اس لیے گناہ سے بچ کر جب بھی کبھی اگر سرگر ہو تو فوراً اللہ تبارک مطالعہ ہو جائے اور یاد رکھو ہم لوگ جو کہ ہو گئے اس گناہ کے ماحول کے اس واسطے ان گناہوں کی ظلمت اور ان گناہوں کے کی کراہیت دل سے مٹ گئی ورنہ ہر گنا ہمیں ایسی ظلمت ہے ایسی کراہیت ہے اور ایسا اس میں وحشت ہے کہ اگر ایمان اللہ تعالیٰ سلامت عطا فرمائے تو انسان برداشت نہ کر پائے کتنی وحشت اور ظلمت ہے حضرت مانا محمد یاقوب شاہدانہ سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی جگہ کوئی حرام ناجائز آمدنی کا کوئی لقمہ منہ میں چلا گیا یعنی کسی ایسی جگہ دعوت کھانے چلے گئے جہاں اس حادثہ سے پتہ نہیں تھا وہاں جا کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آمدنی اس کی حرام تھی اللہ بچائے وہاں وہ لکما کھا لیا تو فرماتے ہیں کہ جب وہ لکما تو کھا لیا دو مہینے تک اس حرام میں کی ظلمت اپنے قائم میں محسوس کرتا رہا دو مہینے تک کیسے محسوس کرتا رہا کہ پرمیا کے اس پورے عرصے میں بار بار گنا کے دائرے پیدا ہوتے یہ ہوتا تھا کہ کھلا گنا کر لو کھلا گنا کر لو کھلا گنا کر لو اس کی طرف رحمت اس کی طرف لبک دل میں پیدا ہوتا اور یہ اثر تھا ایک گنا یہ گناہ لے جاتا ہے اللہ بچائے دوسرے گناہوں کی طرف اور اس کے دائیں دل میں پیدا کرتا ہے تو ایک خرابی تو اس کی یہ ہے کہ گناہ ظلمت اور ضرورت کا احساس ہم کو لیے نہیں ہو رہا کہ ہم عادی ہو دیکھو اگر ایک بدبودار گھر ہو اس میں تاپر اٹھ رہا ہو سڑی ہوئی اشیاء اس میں پڑی ہوئی ہے اور تاپر اٹھ رہا ہے اس میں باہر سے آدمی نیا جائے گا تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوگا جتنی بدبو ہے کھڑا ہونا مشکل وہاں گزار دیا تو چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو بدبو کا احساس مٹ جائے گا اس ہفتے کہاں بھی ہو گیا اس بدبو کا اب اس کو خوشبو اور بدبو کی تمیز ہی اٹھ گئی اور اب وہ اس میں آرام سے جی رہا ہے کوئی اور آپ کے آدمی کہے کہ بھائی تو بدبودار گھر میں کھڑا ہوا ہے تو وہ اس کو بڑا پڑا فادر یہ میں تو آرام سے یہاں پر رہا ہوں مجھے تو اس میں کوئی تکلیف اس لیے کہاں بھی ہو گیا اور جس کو اللہ تبارک مطالعہ نے اس بدبو سے محفوظ رکھا خوشبو کیا کہ ماحول کے اندر رکھنا وہ ذرا سا بھی دور سے بھی ایک اگر ذرا سی اس کو دور آ جائے تو اس کا دل و دماغ خراب ہو جائے کہ یہ بدبو کی بات کیسے آ گئی تو یہ صاحبان ایمان جن کو اللہ تبارک بتا جن کا سینہ آئینے کی طرح ہے تکوا کی وجہ سے تو وہ گناہ کی گناہ کی جو کراہیت ہے اس کو اس طرح محسوس کرنا اس کی ضرورت اس طرح محسوس ہے لیکن جس شخص کو عادت ہو گئی تو اس کو کر کرنا کیا ہو رہا تو ایک ظلمت کا نتیجہ اور ضرورت کی طرف رغبت دوسرے گنا کی طرف دائیا اس کا دل میں پیدا ہونا اور پھر تیسرا اس کا عظیم مقصدہ یہ ہوتا ہے یاد رکھو کہ جب گناہ آدمی کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اللہ بچائے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی مت الٹی ہو جاتی فکر سمجھ غلط راستے پر پڑ جاتی ہے کیا نا کہ اچھی بات کو برا سمجھنے لگتا ہے بری بات کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اس کو صحیح بات اگر سمجھاؤ گی نرمی سے سمجھاؤ ہم سے سمجھاؤ دماغ میں اترتی ہی نہیں اس لیے کہ آگے خراب ہو اسی زمانہ ہے قرآن شریف میں جو کہا گیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں گمراہ کیوں کرتے ویسے بے وجہ نہیں کرتے جب آج میں کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے نافرمانی کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تو اس کی نبوست یہ ہوتی ہے کہ صحیح بات سمجھ میں آتی ہی نہیں کتنا ہی سمجھاؤ سمجھا سمجھاتے صحیح بات نہیں دیکھو اللہ بچائے یہ شیطان جو ہے بلیو گناہ کا سرچشمہ گناہ کا موجب اور بارش وہی ہے کیونکہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر گنا ایجاد اس نے کیا تو اور گنا بھی کیسا کہ خود بھی مبتلا ہوا اور آدم علیہ اسلام جیسے پیغمبر کو بھی ڈا گیا اب اس گناہ کی جو کہ اللہ تبارک مطالعہ کی سری نافرمانی کی نوسط یہ ہوئی کہ اب کئی اونڈی ہو گئی یہ اونڈی ہو گئی کہ جواب میں اللہ تعالیٰ پروار سجا کر تو سجدہ کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ میں مجھے تو بچے سے پیدا آپ سے پیدا کیا اس کے بچے سے پیدا کیا دلیل اپنی پیش کر رہا ہے اللہ تبارک بارے تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تو یہ جو دلیل ہے کہ صاحب ویسے بتائیے بڑی سی لگتی صحیح لگتی ہے کہ بھائی آگ افضل ہے اور مٹی مزدور ہے لیکن اصل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب آپ کو بنانے والا بھی وہ اور بچی کو بنانے والا بھی وہ جب وہ بنانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ مٹی کو زندہ کرے تو پھر یہ آپ کی گئی اور مٹی کی مبیلیت کام گئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ لوگ اس کیا نتیجہ یہ کہ گمراہ ہوا اور گمراہ کرنے کے بعد یہاں تک نوبت پہنچی کہ ساری عمر بھائی اللہ تعالیٰ کیا ہاں توبہ کے دروازہ تو بند نہیں آج تک بھی بند نہیں اس کے لیے بھی بند نہیں لیکن اگر چاہتا عقل کو استعمال کر کے صحیح تو سیدھا کہہ جائے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو اب جو آپ کہیں گے وہ کر دو مگر وہ کرنے کو بھی آج ہی تیار دوسروں کو بتا رہا ہے میں نے اپنے شہر سے کتا سنا تھا ہوگا تو ایسے ہی اسرائیلی واقعہ لیکن ہے سب کام موسا علیہ السلام جب جانے لگے تھوڑے دور پر اللہ تعالیٰ سے سلام ہونے کے لیے تو راستے میں یہ مل گیا